اے لوگو بے شک اللہ کا ودا سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دینا کی زندگ اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی